حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تو قرآن مجید پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گوشت کھاتے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے سے جنابت کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو سو چھیاسٹھ